جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پر تھے اور کس جگہ تھے معطلفا کے قاعدے چل رہے تھے معطلفا کے دو قاعدے ہو گئے تھے نہیں تین قاعدے ہو گئے تھے کہ کتنے ہو گئے تھے میزان والا قاعدہ ہو گیا تھا ہاں تین ہو چکے تھے تین ہو چکے تھے میزان ان والا بھی ہو گیا تھا ان سے میزان ان سے افقاد ان سے اچھا واہ واہ والی سرفیس غیر نہیں ہوئی واہ واہ والی سرفیس غیر نہیں ہوئی اس کے اندر سے اس کے بعد نہیں نہیں صرف صغیر چوتھا قاعدہ پانچواں پڑھیں گے تو تب اس کے بعد آئیں گی نا تو صغیر میں آتی ہیں نا دیکھیں نا اس کے بعد آنی واہ واہ یہاں وہی بات او اوقدا یو کی دوئی اکادن اور یہ تو پھر آپ کے سارے ابھی آنے ہیں اس میں جی اللہ صلی اللہ سید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سید بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر چار جو یا ساکن ہو اور مشدد نہ ہو اور اس سے پہلے حرف مضموم ہو جو یا ساکن ہو جو یا ساکن ہو اور مشدد نہ ہو اس سے پہلے ہر مضموم ہو تو اس یا کو واؤ سے بدل دیں گے یعنی یا ساکن ہو اس سے پہلے ذمہ آ جائے تو بھی یا سے پہلے اگر ذمہ آ جائے یا تو اپنے سے پہلے کسرہ چاہتی ہے جب یا اپنے سے پہلے کسرہ چاہتی ہے تو کیا کریں گے یا تو یہ کیا جائے کہ کسرہ لائیں یا تو یہ کہ یا یا خود تبدیل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے ذمہ آ جائے تو یا کہتی ہے خود اپنے آپ کو بدل دو خود اپنے آپ کو جیسے واؤ نے اپنے آپ کو خود بدل دیا تھا کسرا آیا تھا تو اس نے کہا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ میں خود بدل جاؤں اس نے بھی یا نے کہا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ میں خود بدل جاؤں تو اس یا کو واؤ سے بدل دیں گے جیسا کہ مو کنون مو کنون کہ اصل میں کیا تھا موئی کنون موئی کنون تھا میم تھا موئی موئی پھر آگے یا ساکن تھا ضمہ تھا موئی کنون کنون تھا تو آپ کیا کریں گے اس کو یا کو بدل دیں گے واؤ کے ساتھ تو کیا بن گیا منہ کی نون دیکھیں نا آپ مئ کن پڑھنا کتنا مشکل کام ہے میم یا پیش موئی وہ اب اس طرح وہ پڑھنا مشکل ہے تو اس کا آسان طریقہ اس لیے میں کہتا ہوں تعلیل کرنا آسان ہوتا ہے تعلیل کر کے آپ آسان کرتے ہیں اپنے آپ کو بولنے کے اندر تو کیا ہو گیا منہ کی نون ہو گیا نمبر پانچ جو واؤ یا یا اصلی افتعال کی تا کے پاس ہو جو واؤ یا یا اصلی واؤ یا یا اصلی ہونے چاہیے یعنی فا این فا این یعنی واؤ یا یا اصلی افتعال کی تا کے پاس ہو افتعال کی تا یعنی یہ جو واؤ یا یا تو یہ کیا آئے گی فا کلمہ میں ہو واؤ اور یا کس میں ہو فا کلمہ ہو واؤ یا یا کیا ہو فا کلمہ ہو یہ مثال کے قاعدے چل رہے ہیں نا مثال کے قاعدے چل رہے ہیں تو کیا ہوگا جو واؤ یا یا اصلی یعنی فا کلمے کے مقابلے میں آ جائے فا کلمے کے مقابلے میں آ جائے افتعال کی تا کے پاس ہو باب افتعال کی تا کے پاس ہو تو اس تا اچھا جی اس کو تا سے بدل کر تا میں ادغام کر دیں گے یعنی واؤ کو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کر دیں گے جیسے کہ اتقدا اتسرا کے اصل میں کیا تھا اب تقدا تھا کیا تھا اب تقدا کیا تھا اب تقدا جب اب تقا تھا تو واؤ تھا فاقل میں کے مقابلے میں تھا اور تا تا اشتعال کی تا کلمے کے پاس تھا تو اس واؤ کو تا کی اور تا کا تا میں ادغام کر دیا کیا بن گیا اتقدہ اتقدہ ایسے ہی ای تسرا تھا ای تسرا تھا یا تھی فا کلمے کے مقابلے میں تھی اور تا ہاں، تا افتعال تا افتعال کے پاس تھی تو اس تا یا کو تا تا کیا کا تا میں ادغام بن گیا تو کیا بن گیا اتسرا بن گیا کیا بن گیا اتسرا بن گیا ارتقدہ بن گیا یا ایتا سرا سے کیا بن گیا اتاصرہ بن گیا آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میزان والا قاعدہ لگا دیا جائے کیا لگا دیا جائے میزان والا قاعدہ کہ واؤ تھا واؤ ساکن تھا ماقبل کسرا تھا تو اس کو کیا بدل دیں یا سے بدل دیں تو کیا بن جائے گا ای تاقعدہ ای تاقادہ پھر بھی وہی والی بات کہ پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیوں یا ہوگی یا ہوگی اور تا باب افتعال کی تا کے پاس ہے تو پھر بھی کیا کرنا پڑے گا اس یا کو تا کر کے طاقت تام ادغام کرنا پڑے گا تو کیا بن جائے گا اتقدا اور اتسارا اتقدا اور اتسارا اب آ جائیں جی صرف صغیر کی طرف وعدہ یا و عیدا تن وعدہ یا دو تو وعدہ وعدہ یعید و عید تنفا ہوا واعید و عید یو ادو عید تنفا ہوا مغود علم رومن عید و نہ تعید تو وعدا وعدا وعدو وعدت وعدتا وعدنا وعدتا وعدتما وعدتم وعدتی وعدتما وعدتن وعدتو وعدنا ٹھیک ہے پھر آئے گا وہ ادا و ادا و ادو و عیدت و عیدا و عیدنا و عیدا و تما و تم و تی و تما و تن و تو و عیدنا یا عید و یا ایدان ہے یا عید میں نے کرتا کرتا دیا کرایا تھا آپ کو یا عید و یا ایدان یا عید اصل میں کیا تھا یو عید تھا یا عید و یا ایدان قانون لگ رہا ہے یہاں پر یو عید جو واؤ ساکن علامت مظہر مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو وہ گر جاتا ہے تو یو عید تھا یا عید ہو گیا یا عید و یا ایدان یا عید و تائید و تعدان یا عید نہ تعداد تعیدان ہے تعدید نہ تائید نہ عید و نہ عید پھر مجھول یو یو یو یو یو یو ادو ادو ادو ادو ادو ادا ادا نے تو تو تو تو تو تو تو ادنا ادنا ادین او نو یا یا یا یا یا یا یا یا لن لن عیدنا عیدنا یہ میں میں کروا چکا ہوں لم لم لم لم لم لم عید عید عید وا تن اور مفول آئے گا معود معود آنے معودون معود تو معود آنے معود آودا تن الامر من اد ادعا ادو ادی ادا ادنا ادن ادان ادن ادن ادان ادنان ادن ادن ادن ادن ادن لیا اد لیا ادا لیا ادو لیتا اد لیتا ادا لیا ادنا اس نے کریں گے پھر اب نہیں کیسے گی لا تعد لا تعدا لا تعدو لا تعدی لا تعدا لا تعدنا اور اس نے ساری گردانیں چلیں گی اس کی آسان ہے بہت آسان بچوں والی باتیں وہبا یہب و ہیباطََ وہبا یہب و بو وہبا یہب تو وہبا وہبا وہبو وہبت وہبتا وہبنا وہبتا وہبتما وہبتم تما وہبتما تم وہ تما وپ وہیبا واب تو وابنا وحی با وحی با وبو وہ ہی بت وحی بتا وح ادنا وحت و تما تم تما تم نہ اچھا یہ مظاہرے آ گیا یہب یہابا نہ یہ اب یہاں پہ کون سا قانون لگ رہا ہے اب یہاں پہ یہ بو والا قانون لگ رہا ہے کہ اصل میں کیا تھا یوہاب تھا اصل میں کیا تھا یو وہ تھا کہ عین یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہو واؤ ساکن علامت مفتو اور عین مفتوہ کے درمیان میں واقع ہو تو وہ واؤ گر جاتا ہے یو ہب تھا یا یو ضعو تھا تو اس سے کیا ہوگا یہ حبان یہ حبو نہ تحب و تحبان نہ تحب و تحبان تحبو نہ نہ تحبان نہ احب و یہ لن يهب لن لن لن لن لن لن لن لن لن لن تحبل لن يوهب لن يوهب لن يوهب لن لن تو لن لن لن لن لن لن لن ہبا لم يهب لم يهب لم يهب لم يهب لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم تهب تهب تهب تهب تهب تهب يهبنا تهبنا أهب نهب ہبت ہبتن مستر آ گیا ہبتن کیا آئے گا مستر آئے گا ادات جیسے تھا اسے ہبتن بھی تھا ہبا تن مستر ہبا میں نے بتایا تھا اس دن بھی اس کا مستر کیسے آئے گا ہبا آئے گا یا ہم کہتے ہیں ہبا دینا ہدیہ جو ہے ہبا تن ہبا کرنا واہبن واہب علام رومین ہب ہبا ہبو ہبی ہبا ہبنا علام رومین و ہب ٹھیک ہے یہاں پہ وہی قاعدہ لگ رہا ہے عید والا عید ادا ادو میں نے بتا دیا تھا ہاں ہبا نام بھی ہوتا ہے لوگ نام رکھتے ہیں ہبا آج کل تو نام پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیتے ہیں اور سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ جی نام کوئی سن لیا کسی ڈرامے کے اندر یا کسی جگہ کے اوپر تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جی مفتی صاحب کو فون کریں گے اور پوچھیں گے کہ مفتی صاحب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یار ہمیں کیا پتہ کہ جی وہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور پھر اتنے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی مطلب بتائیں جی مطلب بتائیں عربی کا ہے ہی نہیں اب ہم کہاں سے بتائیں نہ عربی کا لفظ ہوتا ہے نہ فارسی کا لفظ ہوتا ہے نہ کسی اور لفظ کا ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا یا کسی جگہ کے اوپر وہ کہتے ہیں جی انٹرنیٹ پہ اس کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے وہ جب دے چیک کرتے ہیں ہم لوگ تو لکھتا ہے جی، نکلتا ہے جی سریانی کا لفظ ہے جی یا فلاں لفظ کا لفظ ہے یا جی اس میں اور وہ بھی پتہ نہیں سریانی کے لفظ بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یا کسی اور لفظ ہوتا ہے بس وہ انٹرنیٹ پہ جو چیز مل گئی ڈرامے میں کوئی چیز سن لی نیا نام آ گیا تو بس اب یہی نام رکھنا ہے پتہ نہیں اس دن کون سا ایک نام تھا وہ دو ناموں کو ایک کیا ہوا تھا اور جس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہوا تو مجھے بھول ہی گیا دو کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور مطلب ایک دونوں چھوٹے موٹے وہ کاٹ تراش کے نا کچھ چھوٹا موٹا کاٹ تراش کے جی وہ کر کے جی دونوں کو ایک بنایا ہوا ہے تو اس طرح بھی ہوتا ہے تو یہی اب ہب ہبا ہبو ہبی ہبا ہبنا ہبن ہبان ہبن ہبن ہبن ہبان ہبنان ہبن ہبن ہبن لیا ہب لی ہبا لی ہبو لی تحب لی تحبا لی ہب لی ہب لی نہ ہب پھر اس طرح چلے گا لی یہ بن بن بن یہ بان تہ تہ بان یہ بنان لی اہ بن علی نہ بننا پھر مجھول کیسے آئے گا لتو حب لیتو حب لیتو حبا لتو حبو لتو حبی لتو حبا لتو حبنا لتو حبن لتو حبان اس طرح تحب نہیں کیسے آئے گا لا لاتا لاتا تحبی لاتا تحبا لا لاتا تو یہ اس طرح آگے چلیے جی اب باب افعال آ گیا باب او قدا یو کی دو اکرما یوکریمو کی طرح قدا یو کی دو کیا آ گیا باب افعال آ گیا ساری گردانیں ہوں گی اس کے اندر سے لیکن انہوں نے بس خاص خاص گردان بتائی ہوئی ہیں تو کم از کم اتنی کر لیں تو تب بھی میں کہوں گا بہت کمال ہو جائے گا قدا یو دو ای کادن او قدا یو اکرما کریمو کی طرح تو او قدا یو کی یو کریمو کی طرح ای کادن ای کادن اصل میں کیا تھا او کادن تھا ایکادن اصل میں کیا تھا افقادن تھا واؤ ساکن تھا وہاں قبل کسرا تھا تو اس واؤ کو یا سے بدل دیا میزان والا قاعدہ لگا کے تو ایکادن ہو گیا او کدا یو کدو ایکادن او کدا یو کدو ایکادن فہو مو کدن او کدا یو کدو ایکادن فہو مو کدن مکرامون کی طرح الامر منو او کد اب آگے اسکائپ پلوں کی اچھا اب آ گیا جی جی منہ کی دون منہ کی دانے منہ کی دون منہ کی دون منہ کی دانے منہ کی اور اس طرح یو کی دو یو کی دانے یو کی دون تو کی تو کی دانے وہ اس طرح چلے سارا اس میں گردان ویسی چل رہی ہے منہ کی دون منہ کی دانے منہ کی دون منہ کی دون منہ کی دون منہ کی داتن الامر منہ اوکت اکرم اکرم اکرما اکریمو یہ گردان بڑی سمپل ہے اکرم اکرما اکریمو کی طرح اوکد اوکدہ اوکدو اوکدی اوکدہ اوکدنا اگر آتی ہوگی تو آپ کو یہ بھی آ جائے گی اچھا نمبر چار پہ آ جائیں ایکنا یو کنو ای کان یو کنو یہ بھی اکرما یو قیموں کی طرح لیکن ایک کیا تھا مثال واوی تھا او کدو کیا تھا مثال واوی کدا یو کنو کیا ہے مثال واوی اور ای ایکنا ای کن کیا ہے ایکانن یہ مثال یائی ہے ای ایکانن ای کانن تھا اصل میں ٹھیک ہے لیکن ای ایکادن ای نہیں تھا بلکہ کیا تھا ایو تھا اوقاد تھا لیکن ای کانن اصل میں کیا تھا ویسے ہی تھا تو اب دیکھیے ای کنا یو کنو ای کانن مو کنن و اوکن یو کن ایکانن فہوا فہوا مو قنون یہ غلط اگر آپ کے پاس غلط وہ ہوگا تو فہوا مو قنون الامر من اے کن لا تو کن ائی کنا ائی کنا ائی کنو ائی کنت ائی کنتا یو کنو یو کنانے یو کنو تو کنو تو کنانے یو کننا اچھا اب دیکھیں یو کنو اصل میں کیا تھا یو کنو اصل میں کیا تھا یو کنو تھا کیا تھا میں تھوڑا سا اس کو خود جان بوجھ کے بھی اس طرح پڑھتا ہوں یو کنو یا ساکن تھا کیونکہ یقا نام آدھا ہے نا اس کا یقا نام آدھا ہے یقین وائس اوکے دیکھیں ہاں، یو کینو اصل میں کیا تھا یو کینو اصل میں تھا یو کنو یو کنو یا ساکن تھا ماں قبل ذمہ تھا یا ساکن تھا ماں قبل ذمہ تھا تو جب یا ساکن ہو ماں قبل ذمہ ہو تو کیا کون سا قانون لگے گا یہی والا جو یا ساکن و شدت نہ ہو تو ہاں، یہی منہ کنون والا قاعدہ منہ کنون والا قاعدہ یا ساکن تو یو کنو اصل میں کیا تھا یو ہی کنو تھا یا ساکن قبل ضمہ اس کو بدل دیا واؤ کے ساتھ تو یو کنو ہو گیا یو کنو یو کینانے ہر ہر اس میں لگے گا یو کنو یو کنانے فوا منہ اچھا اس میں فائل میں بھی موئی کنون تھا اصل میں کیا تھا مکرمون کی طرح موئی کنون تھا یہاں پہ بھی وہی قانون لگے گا یا ساکن ماقبل ضمہ تو کیا بن جائے گا موکنون بن جائے گا وہ او کنا اصل میں کیا تھا اوئی کنا تھا اکریما اوئی کنا اوئی کنا تو کیا بن گیا او کنا ہو گیا تو اور یو کنو اصل میں کیا تھا یو کنو یو کنو تھا اس کو ضمہ سے بدل دیا گیا تو اس کے اندر بہت زیادہ قانون لگ رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے نا تو میرے خیال میں یہ ہو جائے گا آپ نہ کا سبق بھی دیکھ لیں جلدی سے نہ کا سبق دیکھ لیں